وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ۖ فهل أنتم شاكرين ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين اور داود اور سلیمان علیہ السلام کی یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چک گئی تھیں ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام یعنی داود کے بیٹے کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے حکمت و علم دے رکھا تھا اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے اور پرند بھی ہم کرنے والے ہی تھے اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو کیا اب بھی تم شکر گزار بنو گے یا نہیں ہم نے تیز و تند ہواؤں کو سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھیں جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو سلیمان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور ان کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے ان کے نگہبان ہم ہی تھے سامعین اب نایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ایک فیصلہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کھیتی انگور کی تھی جس کے خوشے لٹک رہے تھے نفشت کے معنی ہیں رات کے وقت جانوروں کے چرنے کے اور دن کے وقت چرنے کو عربی میں حمل کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس باغ کو بکریوں نے بگاڑ دیا داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ باغ کے نقصان کے بدلے یہ بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ سن کر عرض کیا کہ اے نبی اللہ اس کے سوا بھی فیصلے کی کوئی صورت ہے داؤد علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ بکریاں باغ والے کے حوالے کر دی جائیں وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے اور باغ بکری والے کو دے دیا جائے یہ اس میں انگور کی بیلوں کی خدمت کرے یہاں تک کہ بیلیں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں انگور لگیں اور پھر اسی حالت پر آ جائیں جس پر تھیں تو باغ والے کو یہ اس کا باغ سونپ دے اور باغ والا اسے اس کی بکریاں سونپ دے یہی مطلب اس آیت کا ہے کہ ہم نے اس جھگڑے کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا یہ روایت مصدرک حاکم میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر بکریوں والے اپنا سامنا لے کر صرف کتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے واپس جا رہے تھے سلمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا انہوں نے خبر دی تو آپ نے فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو یہ فیصلہ نہ دیتا بلکہ کچھ اور فیصلہ کرتا داؤد علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے انہیں بلوایا اور پوچھا کہ بیٹے تم کیا فیصلہ کرتے سلیمان علیہ السلام نے وہی اوپر والا فیصلہ سنایا مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان بکریوں نے خوشے اور پتے سب کھا لیے تھے تو داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ ان لوگوں کی بکریاں باغ والوں کو دے دی جائیں اور یہ باغ انہیں سونپا جائے جب تک باغ اپنی اصلی حالت پر آئے تب تک بکریوں کے بچے اور ان کا دودھ اور ان کا کل نفع باغ والوں کا پھر ہر ایک کو ان کی چیز سونپ دی جائے قاضی شریح کے پاس بھی ایک ایسا ہی جھگڑا آیا تھا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر دن کو بکریوں نے نقصان پہنچایا ہے تو کوئی معاوضہ نہیں اگر رات کو نقصان پہنچایا ہے تو بکریوں والے ضامن ہیں پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی مستد احمد کی حدیث میں ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کسی باغ میں چلی گئی اور وہاں باغ کا بڑا نقصان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ باغ والوں پر دن کے وقت کی حفاظت ہے اور جو نقصان جانوروں سے رات کو ہو اس کا جرمانہ جانوروں پر ہے اس حدیث میں علتیں نکالی گئی ہیں اور ہم نے کتاب الحکام میں اللہ کے فضل سے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے مروی ہے کہ ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ سے جب کہ قاضی بننے کی درخواست کی گئی تو وہ حسن رحمہ اللہ کے پاس آئے اور رو دیے پوچھا گیا کہ اے ابو سعید آپ کیوں روتے ہیں فرمایا مجھے روایت پہنچی ہے کہ اگر قاضی نے اشتہاد کیا پھر بھی غلطی کی وہ جہنمی ہے اور جو خواہش نفس کی طرف جھک گیا وہ بھی جہنمی ہے ہاں جس نے اشتہاد کیا اور صحت پر پہنچ گیا وہ جنت میں پہنچا حسن رحیم اللہ یہ سن کر فرمانے لگے سنو اللہ تعالیٰ نے داود اور سلیمان علیہ السلام کی قضاء یعنی فیصلے کا ذکر فرمایا ہے ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام حکم ہوتے ہیں ان کے قول سے ان لوگوں کی باتیں رد ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف تو بیان فرمائی ہے لیکن داؤد علیہ السلام کی مذمت بیان نہیں فرمائی پھر فرمانے لگے سنو تین باتوں کا عہد اللہ تعالیٰ نے قاضیوں سے لیا ہے ایک تو یہ کہ وہ احکام شرع دنیاوی نفع کی وجہ سے بدل نہ دیں دوسرے یہ کہ اپنے دلی ارادوں اور خواہشوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں تیسرے یہ کہ اللہ کے سوائے کسی سے نہ ڈریں پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یعنی سور سعود کی آیت نمبر چھبیس یا داود انا الناس بالحق ولا تتبع عن یعنی اے ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے آپ لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرتے رہیے خواہش کے پیچھے نہ پڑیے کہ راہ الہی سے بہک جائیں اور سورہ معاہدہ کی آیت نمبر چوالیس میں فرمایا فلا تخشون فلح بس لوگوں سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو اور سورہ معاہدہ کی آیت نمبر چوالیس میں فرمایا ولی ثَمَنًا قَلِيلًا کہ میری آیتوں کو معمولی نفع کی خاطر بیچ نہ دیا کرو میں کہتا ہوں انبیاء علیہم السلام کی معصومیت میں اور ان کی من جانب اللہ ہر وقت تائید ہوتے رہنے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاکم اشتہاد اور کوشش کرے پھر صحت تک بھی پہنچ جائے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے اور جب پوری کوشش کے بعد بھی غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے یہ حدیث صاف بتلا رہی ہے کہ ایاس رحمہ اللہ کو جو وہم تھا کہ باوجود پوری جد و جہد کے بھی خطا کر جائے تو وہ دوزخی ہے یہ غلط ہے واللہ اعلم عالم قرآن کریم کے بیان کردہ اس واقعے کے قریب ہی وہ قصہ ہے جو مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے بھیڑیا آ کر ایک بچے کو اٹھا لے گیا اب ہر ایک دوسری سے کہنے لگی کہ تیرا بچہ گیا اور جو ہے وہ میرا بچہ ہے آخر یہ قصہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا آپ نے بڑی عورت کو ڈگری دے دی کہ یہ بچہ تیرا ہے یہ یہاں سے نکلی راستے میں سلیمان علیہ السلام تھے آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا چھری لاؤ میں اس لڑکے کے دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا ان دونوں کو دے دیتا ہوں اس پر بڑی تو خاموش ہو گئی لیکن چھوٹی نے ہائے ویلا شروع کر دی کہ اللہ آپ پر رحم کرے آپ ایسا نہ کیجئے یہ لڑکا اسی بڑی کا ہے اسی کو دے دیجئے سلیمان علیہ السلام اس معاملے کو سمجھ گئے اور لڑکا چھوٹی عورت کو دلا دیا یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے امام نسائی نے اس پر باپ باندھا ہے کہ حاکم کو جائز ہے کہ اپنا فیصلہ دل میں رکھ کر حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے اس کے خلاف کچھ کہے ایسا ہی ایک واقعہ ابن عساکر میں ہے کہ ایک خوبصورت عورت سے ایک رئیس نے ملنا چاہا یعنی بدکاری کرنی چاہی لیکن عورت نے نہ مانا اسی طرح تین اور شخصوں نے بھی اس سے بدکاری کا ارادہ کیا لیکن وہ باز رہی اس پر وہ رؤسا سب کے سب کھڑ گئے اور آپس میں اتفاق کر کے داؤد علیہ السلام کی عدالت میں جا کر سب نے گواہی دی کہ وہ عورت اپنے کتے سے ایسا کام کراتی ہے چاروں کے متفقہ بیان پر حکم ہو گیا کہ اسے رجم کیا جائے اسی شام کو سلیمان علیہ السلام اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ حاکم بنے اور چار لڑکے ان لوگوں کی طرح آپ کے پاس اس مقدمے کو لائے اور ایک عورت کی نسبت یہی کہا سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان چاروں کو الگ الگ کر دو پھر ایک ایک کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کتے کا رنگ کیسا تھا اس نے کہا سیاہ پھر دوسرے کو تنہا بلایا اس سے بھی یہی سوال کیا اس نے کہا سرخ تیسرے نے کہا خاکی چوتھے نے کہا سفید آپ نے اسی وقت فیصلہ دیا کہ عورت پر یہ نری تہمت ہے اور چاروں کو قتل کر دیا جائے داؤد علیہ السلام کے پاس بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا آپ نے اسی وقت فی الفور ان چاروں امیروں کو بلایا اور اسی طرح الگ الگ ان سے اس کتے کے رنگ کی بابت سوال کیا یہ گڑبڑا گئے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا آپ کو ان کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور حکم فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے پھر بیان ہو رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو وہ نورانی گلا عطا فرمایا گیا تھا اور آپ ایسی خوش آوازی اور خلوص کے ساتھ زبور پڑھتے تھے کہ پرند بھی اپنی پرواز چھوڑ کر تھم جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے اسی طرح پہاڑ بھی صحیح بخاری نیز مسلم اور مستد احمد میں ہے کہ رات کے وقت ابو مسل اشاری رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میٹھی رسیلی اور خلوص بھری آواز سن کر ٹھہر گئے اور دیر تک سنتے رہے پھر فرمانے لگے کہ یہ تو آل داود کی آوازوں کی شیرینی دیے گئے ہیں تفسیر ابن جدید قبری میں ہے کہ ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو کسی بہتر سے بہتر باجے کی آواز میں بھی وہ مزہ نہیں پایا جو ابو موسا رضی اللہ عنہ کی آواز میں تھا بس اتنی خوش آوازی کو رسول اللہ نے داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ قرار دیا اب سمجھ لیجئے کہ خود داؤد علیہ السلام کی آواز کیسی ہوگی یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ قرآن کو اچھی اور سریلی آواز سے پڑھنے کا یہ ہر کس مطلب نہیں کہ اسے گلوکار گانے گانے والیوں کے سر اور تال کے انداز میں پڑھا جائے یہ ایک بدعت ہے بلکہ قرب قیامت کی ایک نشانی بھی ہے جیسا کہ سلسلہ صحیح علی البانی حدیث نمبر نو سو اناسی یعنی نائن سیونٹی نائن میں عابس الغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ چھ خصلتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لینے میں جلدی کرو بے وقوفوں کی حکومت اور کثرت سے پولیس کا ہو جانا اور قطع رحمی اور رشوت کی خرید و فروخت اور انسانی خون کی ارزانی اور ایسے نوجوان جو قرآن کو باسوری کی طرح گنگنا کر پڑھیں گے ان میں سے کسی آدمی کو محض اس لیے آگے بڑھایا جائے گا تاکہ وہ انہیں قرآن گا گا کر سنائے نہ وہ ان میں کا دین میں سب سے بڑھ کر سمجھ بوجھ ہی رکھنے والا ہوگا نہ ہی اس کا علم اسے ہوگا اللہ ہماری ایسے لوگوں سے اور اس انداز سے قرآن مجید کو پڑھنے سے اپنی حفاظت میں رکھے پھر اپنا ایک اور احسان اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانی ہم نے سکھا دی تھیں آپ کے زمانے سے پہلے بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ذرہ بنتی تھی کنڈوں دار اور حلقوں والی ذرہیں آپ نے ہی بنائیں جیسے اور آیت میں ہے کہ ہم نے داود علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ وہ بہترین زرہیں تیار کریں اور ٹھیک انداز سے ان میں حلقے بنائے یہ زرہیں میدان جنگ میں کام آتی تھیں بس یہ نعمت وہ تھی جس پر لوگوں کو اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے سلیمان علیہ السلام کے تابع چیزیں ہم نے زور آور ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو ان کے فرمان کے مطابق برکت والی زمین یعنی ملک شام میں پہنچا دیتی تھیں ہمیں ہر چیز کا علم ہے سلیمان اپنے تخت پر ماں اپنے لاؤ لشکر اور سامان اسباب کے بیٹھ جاتے تھے پھر جہاں جانا چاہتے ہوا آپ کو آپ کے فرمان کے مطابق گھڑی بھر میں وہاں پہنچا دیتی تخت کے اوپر سے پرند پر کھول کر آپ پر سایہ ڈالتے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ سعود کی آیت نمبر چھتیس میں فرمایا یعنی ہم نے ہوا کو سلیمان کا تابع کر دیا کہ جہاں پہنچنا چاہتے ان کے حکم کے مطابق اسی طرف نرمی سے لے چلتی صبح شام مہینے مہینے بھر کی راہ کو طے کر لیتی سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چھ ہزار کرسی لگائی جاتی آپ سے قریب مؤمن انسان بیٹھتے ان کے پیچھے مؤمن جن ہوتے پھر آپ کے حکم سے سب پر پرند سایہ کرتے پھر حکم کرتے تو ہوا آپ کو لے چلتی عبداللہ ابن عبید ابن عمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے وہ مثل بڑے تودے کے جمع ہو جاتی گویا پہاڑ ہے پھر اس کے سب سے بلند مکان پر فرش فروش کرنے کا حکم دیتے پھر پردار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے فرش پر چڑھ جاتے پھر ہوا کو حکم دیتے وہ آپ کو بلندی پر لے جاتی آپ اس وقت سر نیچا کر لیتے دائیں بائیں بالکل نہ دیکھتے اس میں آپ کی تواضع اور اللہ کی شکر گزاری مقصود ہوتی تھی کیونکہ آپ کو اپنی فروتنی کا علم تھا پھر جہاں آپ حکم دیتے وہیں ہوا آپ کو اتار دیتی اسی طرح سرکش جنات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں کر دیے تھے جو سمندروں میں غوطے لگا کر موتی اور جواہر وغیرہ نکال لایا کرتے تھے اور بھی بہت سے کام کاج کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ سعود آیت نمبر سینتیس میں فرمایا الآية ہم نے سرکت جنوں کو سلیمان علیہ السلام کا ماتحت کر دیا تھا جو معمار تھے جو غوطہ خور اور ان کے علاوہ اور شیاطین بھی ان کے ماتحت تھے جو زنجیروں میں بندے رہتے تھے اور ہم ہی سلیمان کے محافظ انہیں نگہبان تھے کوئی شیطان انہیں برائی نہ پہنچا سکتا تھا بلکہ سب کے سب ان کے ماتحت بردار اور تابع تھے کوئی ان کے قریب بھی نہ پھٹک سکتا تھا آپ کی حکمرانی ان پر چلتی تھی جسے چاہتے قید کر لیتے جسے چاہتے آزاد کر دیتے اسی کو فرمایا اور جنات تھے جو جکڑے رہا کرتے تھے